حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی کسی چیز کا علم حاصل کرے پھر اپنے مسلمان بھائی کو اس کی تعلیم دے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو تینتالیس